تحل قريبا من دارهم حتى مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو بھی وہ شک کرتے حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ تمام تر اللہ ہی کا ہوتا ہے بس کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے باخبر نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے انہیں ان کی کارگزاریوں کے سبب سے دلوں کو کھٹکھٹانے والی ایک آفت پہنچتی رہے گی یا وہ تمبی ان کے گھروں کے قریب نازل ہوگی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب اور یقیناً سے پہلے رسولوں سے بھی تمستر کیا گیا پس میں نے انہیں جنہوں نے کفر کیا کچھ مہلت دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا بس میری سزا کیسی عبرت ناک تھی کلام حضرت مسیح علیہ یارو خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں باطل سے میل دل کی ہٹاؤ یا نہیں حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں کب تک رہو گے زیدو دو تاسو میں ڈوبتے آخر قدم بس اٹھاؤ گے یا نہیں ہو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو خودی سے بات کیوں کر کرو گے رد جو محقق ہے ایک بار کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں ہوں اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں یارو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نظیر آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے F M one hundred point seven پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے انصر رضا صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انصر رضا صاحب ہمارے پروگرام میں ایک لمبے عرصے سے آ رہے ہیں بلکہ میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پروگرام کسی واحد شخص نے اگر کیے ہیں تو وہ ماشاء اللہ ہمارے انصر رضا صاحب نے کیے ہیں انصر رضا صاحب پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ خود مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے پھر اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی اور اب جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور ان اعتراضات کو زیر گفتگو لاتے ہیں جن کا تعلق یا بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ سے ہوتا ہے یا جماعت احمدیہ کے دوسرے بزرگان سے ہوتا ہے یا جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق ہوتا ہے چنانچہ وہ اعتراضات والے سوالات جو ہیں یا ایسے جن پہ کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے ان مسائل کو لاتے ہیں پھر بڑی تفصیل سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ افتتاحی کلمات کو سنیے اور ان کے ان کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائن کھولتے ہیں اور آپ کے سوالات اور جو ہمارے مہمان آج انصر رضا صاحب ہیں ان کے جوابات آج ہفتہ ہے سامعین چنانچہ آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ دس بجے تک چلے گا اور دس بجے پھر ہماری دوسری زبان کے جو پروگرام ہیں پہلے عربی کے اور پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں وہ ہوں گے تو آج اگر آپ اردو کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو ہمیں جیسے ہی ہم اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولیں آپ سے گزارش کہ جلد از جلد فون کریں تاکہ آپ کے سوال کو آج کے پروگرام میں شامل کریں سوال کیسے کرنا ہے کس نمبر پہ کرنا ہے اس کی تفصیل بعد میں فی الوقت کا آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جی انصر صاحب بسم اللہ جی ذاکم اللہ کرم صاحب میں نے پچھلے پروگرام میں اپنے سامعین کی خدمت میں جس اسلانہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ اور بہت سی دوسری کمیونٹیز اور دوسرے مذاہب دوسرے فرقے اپنے اجتماع کرتے رہتے ہیں جی اور آمدیہ مسلم جماعت بھی اپنا سالانہ اجتماع کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ہمارے مختلف ذیلی تنظیموں کے یا جماعت کے اجتماع ہوتے رہتے ہیں لیکن جو ہمارا سالانہ اجتماع ہے وہ صرف ایک اجتماع نہیں ہے جی بلکہ وہ احمدیت کی صداقت کا ایک نشان ہے صحیح اور وہ صرف اس لیے نشان نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں یا اس کو حضرت مسیح محدود السلاۃ والسلام نے شروع کیا اٹھارہ سو اکانوے میں اس میں پہلے پچہتر لوگ تھے پھر آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اب ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایک ملک میں اکٹھے ہوتے ہیں اور لاکھوں افراد ایم ٹی اے کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں میں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی صداقت کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا ہے اور دشمنوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس کی نصرت کرتا ہے اور وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود غالب آتا ہے کامیاب ہوتا ہے تو یہ جو جلسہ اسلانہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک نشان اس طرح سے وابستہ ہوا کہ نائنٹین ایٹی فور میں ایک ڈکٹیٹر نے ہمارے نشر و شاعت پہ تبلیغ پہ مکمل پابندی لگا دی ہمیں مسلمان کہنے سے منع کر دیا ہماری مسجدوں کو مسجد کہنے سے منع کر دیا اور مجھے یاد ہے انیس سو تراسی کا آخری جلسہ ہوا تھا پاکستان میں اس کے بعد سے وہاں جلسہ نہیں ہوا ہر سال جماعت جو ہے وہاں پہ وہ درخواست دیتی ہے حکومت وقت کو لیکن ہر دفعہ وہ مسترد کر دی جاتی ہے <clears throat> اور تماشا یہ ہے کہ ہمارے مخالفین کو ہمارے شہر میں تو جلسے کرنے کی اور تمام وہ بیہودہ باتیں کرنے کی اجازت ہے جو ہمارے خلاف کرتے ہیں جی۔ لیکن ہمیں اپنے ہی شہر میں جہاں اکثریتی آبادی احمدیوں کی ہے وہاں پہ ہمیں اپنا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی صحیح یہ ایک بہت ہی تلخ لیکن دلچسپ حقیقت ہے اور یہ حقیقت نشان اس طرح بن گئی کہ حضرت خلیفۃ رابع راب اللہ تعالیٰ کے ہجرت کے بعد یہ جلسوں کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا جی اور اب ہر ملک میں میں نے یہ پچھلے دفعہ تفصیل سے بیان کیا تھا اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایم ٹی اے کے ذریعے اب لاکھوں احمدی مسلمان اور دوسرے بھی اس جلسے کو دیکھتے ہیں اس میں گویا وہ خود شامل ہوتے ہیں اور براہ راست حضور کی تقاریر اور خطبات اور دوسرے علماء کی تقاریر اور پھر لوگوں کے تبصرے جو وہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مختلف نسلوں کے مختلف قومیتوں کے مختلف زبانوں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک وہ عالمی بھائی چارہ جو ہے وہ وہاں پہ نظر آتا ہے ہمیں جیسے کہ حج میں ہوتا ہے اس کا ایک مظہر ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہے وہ جو بائبل میں ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ جو جس کو یہ پینٹیکوسٹ کہتے ہیں جو کرسچنس ہیں جی تو وہاں پہ انہوں نے یہ نشان یہ بتایا کہ وہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کے اوپر گویا کہ آگ کے شعلے ایک ایک شو لائے ان کی زبانوں پہ آیا اور وہ اپنے اپنے مختلف زبانیں بول رہے تھے بیک وقت تو وہ لوگ حیران بھی ہوئے لیکن یہ واقعہ بائبل میں جو بیان کیا گیا ہے غالباً تمسیلی طور پر ہے لیکن حقیقی طور پر جماعت احمدیہ میں یہ اس طرح سے ظاہر ہوا کہ جب خلیفۃ المسیح بیت لیتے ہیں عالمی بیت ہوتی ہے تو اس میں بہت سی دنیا کی زبانوں میں اس کو دہرایا جاتا ہے اس بیت کو اور گویا وہ منظر جو پینٹیکوسٹ کا آج سے دو ہزار سال پہلے وقوع پذیر ہوا اور اس میں لوگوں نے دیکھا اور بائبل میں اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کو انہوں نے درج کیا لیکن اب وہ ہر سال ہوتا ہے ہمارے ہاں اور ہر سال خلیفۃ المسیح کی جو بات ہے جو بیت ہے جو الفاظ ہیں وہ مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سیدنا حضرت مسیح مود علیہ و والسلام کا امام مہدی اور مسیح مود ہونا اور خلیفۃ المسیح کا واجب الاطاعت خلیفہ مانا جانا یہ ایک ایسا شاندار نظارہ ہے جو اس وقت دنیا میں اور کسی جگہ نہیں ہوتا جیسے میں نے کیا کہ بہت سے دوسرے بھی جو مذاہب ہیں جو فرقے ہیں جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنے اپنے اجتماعات کرتے ہیں لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ پابندی لگی ہو اور وہ پھر پوری دنیا میں پھیل گیا ہو تو یہ اسی نسبت سے آج میں نے اپنے جو دوست ہیں ہمارے یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے ریڈیو پروگرام میں آئے تھے عمیر صدیقی صاحب اور یہ پہلے تبلیغی جماعت میں تھے اور کراچی میں غالباً آپ امیر بھی تھے وہاں پہ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں عمیر صاحب جی۔ جزاکم اللہ السلام علیکم اللہ جی وعلیکم السلام ہاں جی، اللہ وبرکاتہ عمیر صاحب جب نئے نئے کینیڈا میں آئے تھے تو ہم نے ان کو بلایا تھا اور ان کے جو بہنوئی ہیں شمع صاحب ان کو بھی بلایا تھا ہم نے جو جن کے بارے میں ہم نے تعارف کرایا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نان نوتی صاحب کے پڑپوتے ہیں جی. وہ تو ان کے بھائی بھی مطلب پوری فیملی ماشاء اللہ کراچی سے آئے ہیں یہ تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا ہے کہ جیسا یو کے کا آج دوسرا دن ہے جی جی اور اس میں سیدنا حضرت خلیط السی نے عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے پچھلے پورے سال میں جو جماعت میں ترقیات ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے چھ لاکھ نو ہزار لوگوں نے اس سال جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے اور دو سو دس ممالک میں اب جماعت کا پودا لگ چکا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی مساجد سینکڑوں کی تعداد میں مساجد بنانے کی توفیق ملی ہے اور کچھ ایسی ہیں جو بنی بنائی ہمیں مل گئی ہیں اپنے اماموں سمیت وہ جماعت میں آ گئی ہیں اور لٹریچر اور حضور نے آج تفصیل سے وہ ساری بات بتائی ہے تو یہ جو برکات ہیں یہ جو ساری بلیسنگس ہیں وہ جماعت احمدیہ کے جلسے میں ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم اس کو وٹنس بھی کرتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو میں نے اس لیے آج بلایا ہے کہ آپ ایک لمبا عرصہ تبلیغی جماعت میں رہے ہیں جی۔ اور تبلیغی جماعت بھی اپنے اجتماعات کے لیے مشہور ہے جی۔ رائے ونڈ میں ہوتا ہے اور بھی دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا ہے پاکستان میں یا ایک ہی ہوتا ہے مرکزی ہر شہر میں ہوتا ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آپ نے وہ بہت سے اجتماعات اٹینڈ کیے ہوں گے اور چلے بھی کاٹے ہوں گے آپ نے جی میں نے تقریباً چار چار چار چلے لگائے چار چلے لگائے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب آپ جب ایم ڈی ہوئے پہلے تو تھوڑا سا مختصر تعارف دوبارہ کروا دیں لوگوں کو ریفریش کر دیں میموری کہ کس سن میں آپ نے بیت کی تھی میں نے دو ہزار ایک کے اندر بیت کی تھی اچھا اور نائنٹی فائیو کے اندر میرے چار مہینے تبلیغی جماعت میں لگے تھے اچھا اس کے بعد ninety six ninety seven ninety eight ninety nine two thousand میں میرے سب چلے لگے مہینہ مکی مسجد لگا اچھا۔ روزانہ کی جماعت میں ہوتا تھا میں تو آپ نے جو رائبنڈ کا اجتماع تھا وہ اٹینڈ کیا میں نے کافی بار ان کے انتظامی امور میں بھی میں نے کام کیا ہے اچھا ہاں۔ آپ کراچی میں امیر تھے وہاں پہ میں جو اپنا میرا حلقہ تھا گلستان جوہر کا اس کا میں وہ تھا اچھا یعنی انچارج تھے اس کے جی۔ آپ اچھا اب آپ یہ بتائیے عمیر صاحب کہ آپ نے جماعت احمدیہ کے جلسے بھی یہاں پہ کینیڈا میں بھی آ کے اٹینڈ کیے ہیں تو آپ کو کیا فرق لگا ہے ان دونوں میں اس میں کیا ہوتا تھا اور اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے ذرا فرق تو دیکھیں دو طرح کے ہیں ایک روحانی اور ایک انتظامی جی تو یہاں پہ ایک جو سب سے بڑی میں نے بات دیکھی جب میں جلسے میں یہاں پہ گیا تو یہاں پہ مجھے مختلف قوموں کے اور مختلف مذاہب کے اور حتیٰ کہ مختلف فرقوں کے لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جی یعنی ابھی میں پچھلے جلسے کی چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جماعت احمدیہ کے جلسے کی بات جی جماعت اچھا۔ احمدیہ کی کہ ہمارے وہ اسٹیٹ بروکر تھے یہ سکھ تو ان کو اچھا۔ میں نے ایسے ہی بول دیا تو وہ میاں بیوی دونوں آ گئے تو میں نے ان سے ملاقات کرائی وہ دو گھنٹے رہے اس کے بعد چلے گئے اگلے دن مجھے پھر وہ جلسے میں نظر آئے اچھا <laughs> میں نے کہا کل تو اس دفعہ تو میں نے نہیں بلایا تھا کہنے کہ یار ہمیں وہ اتنا اچھا محسوس ہوا ہے ہم خود آئیں اور تینوں دن وہ آئے اور کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے پہلا ایسا کبھی مذہب کے معاملے میں ایسا محسوس نہیں کیا جب کہ رائمنڈ اجتماع کے اندر وہاں ایک مخصوص فرقے کے لوگ یعنی وہاں جی۔ جمع ہوتے ہاں۔ ہیں مسلمانوں سے بھی سنی سنیوں میں سے بھی دیوبندی دیوبندی صرف جی اور وہ سب جمع ہوتے ہیں اور یعنی اب اگر میں وہاں پہ جماعت احمدیہ میں آ کے جب میں اس طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یقین کیجیے گا وہ صرف کس سے کہانیاں جیسے الف نون الف لیلہ کی جو کہانیاں ہیں ہاں، ہاں۔ وہ صرف ویسی مجھے باتیں لگتی ہیں لیکن یہاں پہ جماعت احمدیہ کے اندر پریکٹیکل کے اندر مجھے بتایا گیا کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے مجھے اپنی بیوی کو کس طرح رکھنا ہے مجھے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے جو چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے مجھے جماعت احمدیہ نے بتائی اچھا وہاں پہ اگر آپ بغیر داڑھی کے چلے جائیں گے تو سب آپ کو یعنی ایسا دیکھیں گے جیسے آپ کو یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں لیکن جماعت احمدیہ میں ایسی چیز ہرگز میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ کبھی کسی کو ظاہر پرستی نہیں ہے جی مطلب۔ ظاہر پرستی بالکل نہیں جب اور اس میں یہ بھی سوری میں بات کاٹ رہا ہوں جو اب آج کا جو حضور کا خطاب ہے بالکل. دوسرے دن کا ہوتا ہے عام طور پہ اس میں پچھلے سال میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے افضال و انعام ہوتے ہیں جی. ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تذکرہ تو جو خدا کا حکم ہے کہ وما بن مت رب کا دس کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ترقی کا گراف بھی بتاتے ہیں وہ گراف جو ہے وہ it's always going up upwards اس میں ہم وہ پیچھے بتاتے ہیں کہ پچھلے سال میں ہم کیا تھے اور اس سال میں ہم کیا ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کو پچھلے اور اگلے سال کا کچھ طرح کا کوئی کمپیریزن ہوتا ہوگا نہیں نہیں کبھی نہیں ایون یہ کہ جو رائمنڈ اجتماع ہے وہاں سے بہت ساری جماعتیں نکلتی ہیں دنیا کے لیے سات مہینے اور سال کے لیے تو اب ایسی وہاں پہ سچویشن آ گئی ہے کہ جو وہاں پہ سال کے لیے یا سات مہینے کے لیے نکلتی ہیں بیرون ملک کے لیے ان کو ویزے نہیں مل رہے اور وہ بیچارے وہیں پہ سات مہینہ اور سال پاکستان میں یا یعنی نہیں لگا دیتے ہیں اچھا کوئی ملک جو ہے وہ ابھی ان کو ویزے نہیں دے رہا ہے تو یہ چیز وہ ادھر بھی بہت پریشانی کا سبب اس وقت بنی اچھا، ہوئی ہے جب جاتے بھی ہیں باہر تو کیا کرتے ہیں باہر جا کے لوگوں کو صرف اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو صرف جی وہ بھی ہاں۔ دیوبند کے ہی یعنی فرقے کے اس کے علاوہ نہ وہ کرسچن کو دعوت دیتے نہ وہ یہودیوں کو دعوت دیتے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کے پاس ان سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں جبکہ جماعت احمدیہ کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہر فرقے کے اور ہر مذاہب کے ان کے پاس سب کے سوال کے جواب بھی ہیں اور کھلے عام آزادی ہے جو پوچھنا ہے پوچھو چاہے کسی بھی مذہب کے بارے میں پوچھ لو کسی بھی فرقے کے بارے میں جماعت احمدیہ سے پوچھ لو وہ اس کا جواب دے گی یا کوئی کوئی بھی مذہب نہ ہو تب بھی پوچھ بالکل اور آپ کو مطمئن کرے گی لیکن وہاں پہ اگر آپ نے کوئی بھی یعنی ان سے ریلیٹڈ بھی سوال کر لیا تو یہ کہتے ہیں سوال منع ہے پوچھنا تو یہاں بھی میں نے کینیڈا میں بھی دیکھا ہے لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا جیسے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ وہ غیر مسلموں کو تو چھوڑے دوسرے فرقے والوں کو بھی رابطہ نہیں کرتے اور ان کو اپنے طرف بلاتے بھی نہیں اور ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ جی ہم آپ کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اور یہ ساری اس طرح کی باتیں اور انتظامی امور کے اندر وہاں بہت زیادہ پرابلم ہے کھانے کی یعنی اتنی پرابلم ہوتی ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کو لائن کے ساتھ کھانا مل رہا ہے وہاں ایسا نہیں ہے وہاں پہ پچاس آدمی میں سے جس کو بھی ایک پلیٹ ہوگی جس کو مل گیا بس اسی کا اچھا۔ یعنی اس طریقے سے بھیڑ چال ہوتی ہے گندگی اتنی ہوتی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں پہ یعنی آپ جو ہے نراست سے نہیں بچ سکتے کیونکہ اتنے لوگ ہوتے ہیں اور اتنی گندگی ہوتی ہے ہر جگہ کہ یعنی میں اسی طرح ہمارے ایک اور جو نومبائے دوست ہیں انہوں نے بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ چلے بھی لگائے ہیں اور غالباً وہ جو سبز پگڑی والے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کچھ رابطہ رہا ہے تو ہمارے ساتھ ہیں بلال صاحب تو بلال صاحب سے بات کرتے ہیں جی بلال صاحب السلام علیکم آپ ایئر پہ بات کیجیے جی السلام علیکم آصف صاحب کیسے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی زبردست میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ چالیس دن لگائے تھے two thousand two two thousand three کے ٹائم میں پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بیت کب کی تھی بیت میں نے الحمد للہ دو ہزار آٹھ میں کیا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں جی تو اس سے پہلے آپ نے جو ہے یہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چالیس دن لگائے ہیں ہاں جی چالیس دن لگانے کا موقع ملا تھا وہاں پر اچھا۔ میں ٹھیک ہے اور تو کیا آپ نے محسوس کیا وہاں پہ اور اس میں اور جماعت احمدیہ کے جلسوں میں کیا فرق ہے سب سے بڑا فرق تو انصر صاحب نظم و ضبط کا کہ جس لیول کا نظم و ضبط جماعت احمدیہ کے پروگراموں میں ایون کہ میرے احمدی ہونے سے پہلے بھی جس قسم کا نظم و ضبط میں نے جماعت احمدیہ کے پروگراموں میں دیکھا اس طرح کا نظم و ضبط وہاں پر ملنا ناممکن ہی ہے اور نظم و ضبط کی وجہ سے پروگرام آپ سن بھی اچھی طرح سے سکتے ہیں آپ انڈرسٹینڈ بھی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں پھر جس طرح گیسٹ کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے جماعت احمدیہ کے پروگراموں پروگراموں میں وہاں پر تو خیر گیسٹ والا رواج ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کے پروگرام سے وہی لوگ اٹینڈ کرتے ہیں جو ان کی مذہبی سوچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں صحیح بات ہے باہر کا کوئی بندہ ان کا پروگرام اٹینڈ نہیں کر سکتا اور وہاں پہ اس طرح کا جیسے میں نے بتایا کہ رواج بھی نہیں ہے کہ کسی باہر کے بندے کو بلا کر انویٹیشن دی جائے اس چیز کے لیے کہ آپ آئیں آ کے اسلام کے اس چہرے کو دیکھیں جو ہم آپ کو اسپیسیفکلی دکھانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس وقت تک تو ان کا ٹی وی چینل وغیرہ بھی نہیں تھا ان کا دعوت اسلامی والوں کا تو وہاں پہ مشہور یہ تھا کہ وہ جو الیاس ستار قاضی صاحب ہیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر آپ ان کی کوئی تصویر غلطی سے اتار لیں تو ان کی تصویر نہیں آتی وہاں پہ سبق گنبد بنا آ جاتا اچھا تو اب یہ آپ بالکل دوسرے فرقے کی بات کر رہے ہیں پہلے تو ہم ابھی تبلیغی جماعت کی بات کر رہے تھے نا ہاں جی پہلے تبلیغی جماعت کی بات کر رہے تھے میں نے اس کی دعوت اسلامی والوں کی بات کر رہا ہوں جو بریلوی فرقہ ہے ہاں جی, ہاں جی۔ اچھا اچھا۔ تو میں تو خیر کافی ینگ تھا تو اس وقت لیکن کریٹیکل کوشچن وغیرہ پوچھنے کا اور مختلف چیزوں کے بارے میں کوشچن کرنے کا مجھے شوق تھا اس وقت بھی اور ایک اور سب سے بڑی چیز یہی تھی جماعت احمدیہ میرون میں کہ وہاں پر کسی قسم کے کوشچن کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا جماعت احمدیہ کے پروگراموں میں ان کا پروگرام ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی مربی سے یا کسی اور شخص کے ساتھ بیٹھ کر آپ ون آن ون کوشچن پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان سے کوشچن وغیرہ پوچھے تھے دعوت اسلامی والوں سے بھی اور تبلیغ جماعت والوں سے بھی اور میرا مین کوشچن یہ تھا کہ آپ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں وہ جس طرح کا بھی طریقہ وہ ہر فرقے نے اپنے لیے اپنایا ہوا تو میرا ان سے کوشچن یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں تو ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا وہ دس پندرہ بیس منٹ کی بحث میں سا کر کے تو بعد کہتا تھا جی تاڈے لیے صرف دعائی کیتی جا سکتی ہے <laughs> آئندہ تو بس اچھے نہ صحیح بات ذاکم اللہ بلال صاحب آپ نے مختصر اور جامع طور پر جو ایک تقابلی جائزہ تھا ایک کمپیریزن تھا وہ آپ نے بتایا ہے تقریباً اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے دوست جو میر صدیقی صاحب ہیں ہاں جی۔ انہوں نے بھی کی ہیں تو ذاکم اللہ تھینک یو ویری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور امید ہے کہ آپ باقی کا پروگرام بھی ہمارا سنیں گے ہاں جی، اور پھر اس کے بعد ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ کبھی آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے یہاں پہ آنے کی جی بہت شکریہ thank you thank you very much بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جہاں پہ آپ نے ابھی انصر رضا صاحب کے افتتاحی کلمات سنے جس میں آج انہوں نے آپ کی ملاقات دو ایسے نوجوان ساتھیوں سے کروائی جو خود انصر رضا صاحب کی طرح ہی مطالعہ کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ان کا مخصد تعارف کروایا اور خاص طور پہ جو ہماری تبلیغی جماعت ہے اس کے تعارف سے کیونکہ دونوں دوست وہاں سے ان کا تعلق تھا اس فرقے سے ان کے جلسہ جات کا موازنہ انہوں نے کیا کیونکہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے جو جلسہ جات رائے ونڈ میں ہوتے ہیں لاہور کے پاس وہ جگہ ہے اس کا موازنہ جماعت احمدیہ کے جلسہ جات سے کیا اور یہ اس تناظر میں کیا کہ آج جماعت احمدیہ عالمگیر کا جو مرکزی جلسہ جس کو مانا جاتا ہے جو یو کے میں ہوتا ہے وہ اس وقت اس ویکنڈ پہ چل رہا ہے کل جمعہ کو شروع ہوا ہے آج دوسرا دن مکمل ہو گیا اور کل انشاءاللہ اس کا آخری دن ہوگا تو آپ کو اب دعوت کہ آپ ہمارے پروگرام میں اب اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح انٹرنیٹ پہ یہ ٹورنٹو سے اگر آپ باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جو ہمارے سامعین ای میل کے ذریعے اپنا سوال پوچھنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے پورے ہمارا ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں صورتوں میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں جو ہمارے ساتھی کنٹرولز ہیں ان سے یا ای میل کے اندر تاکہ ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو شامل کر سکیں اسی طرح اگر آپ تک اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں پہنچ پا رہی یا صاف نہیں پہنچ رہی یا آپ اپنے کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam ایک ہی لفظ ہے ڈاٹ سی اے جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں آج ہمارے پروگرام میں کچھ انصر صاحب ای میلز بھی ہیں لیکن پہلے جی۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی امین صاحب لائن پہ ہیں ان جی، کی کال لیتے ہیں اور پھر ای میل کا سلسلہ بھی ساتھ پیش کروں گا جی۔ امین صاحب ٹورانٹو سے السلام علیکم صاحب آپ کی بھائی کی باتیں سنی بڑا افسوس ہوا کہ اتنے اچھے اسے اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گئے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نصیب کرے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں بھائی آپ کے یہ میرے اعتراضات نہیں ہیں جب آپ نے بات رکھی ہے تو میں کرتا ہوں کہ آپ کے اجتماعات میں پانچ ہزار دس ہزار اس سے زیادہ تعداد نہیں ہوتی لیمنٹ کے اجتماع میں بیس سے پچاس چالیس لاکھ ٹونگی کے اجتماع میں اس سے زیادہ تو جہاں اتنا بڑا مجمع ہوا تو تھوڑا بہت اگر ڈسپلن وہ بھی ہو جائے تو اس کو آپ کمپیئر نہیں کیجیے نہ ہمیں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے اچھا کروڑوں اربوں مسلمان میں ایک آدمی مرتد ہو گیا تو اسلام کی شان میں فرق نہیں پڑتا آپ کے ہمیں روزانہ الحمد للہ اطلاع آتی ہے کتنے مرزائی مرتب سے توبہ ہو کے مسلمان ہو گئے ان بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھے پلیز ان دو باتوں کا جواب دیجیے جی بہت شکریہ امین صاحب آپ کا آپ آئے پروگرام میں جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تعداد سے تو صداقت ثابت نہیں ہوتی جو ہندوؤں کے میلے ہوتے ہیں کمبھ کا میلہ ہے یا وہ گنگا جمنا کے جو سنگم پہ جو میلے ہوتے ہیں وہ اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں اس لیے یہ کہا کہا جائے کہ جی ہمارے تو لاکھوں ہیں اور تو آپ کے تو چند ہزار ہیں پانچ ہزار اللہ کے فضل سے اس سال کینیڈا کے جلسے پہ بیس ہزار سے زیادہ لوگ تھے اور ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے جی جب حضور تشریف لاتے ہیں تو یہ تعداد جو ہے وہ پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان کینیڈا میں پہنچ جاتی ہے ہاں جی۔ اور ابھی بھی یو کے کے جلسے میں بھی کم از کم چالیس ہزار مجھے امید ہے کہ جو کل جب فگر آئے گی تو وہ چالیس سے بھی بڑی ہوگی لیکن بہرحال چالیس تو ضرور ہوگی ان لیکن پھر بھی تعداد سے صداقت جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتی حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے جب اٹھارہ سو اکانوے میں جلسے کی بنیاد رکھی جو ہم نے کئی دفعہ بتایا تو پہلے جلسے میں صرف پچہتر لوگ تھے حضرت مسیم عدیہ السلاۃ والسلام اور آپ کا لایا ہوا مشن احمدیت یعنی کہ اسلام اس وقت بھی سچا تھا جب صرف پچہتر لوگ تھے اور اب بھی سچا ہے جب چالیس ہزار سے زیادہ تو صرف ایک ملک میں آ جاتے ہیں اور کینیڈا جیسے دور افتادہ ملک میں بیس ہزار لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ تعداد سے سچائی کا کوئی بھی نسبت تناسب نہیں ہے کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے نبوت لے کر واپس آ رہے تھے وہ اس وقت بھی سچے تھے اور جب آپ نے آخری حج کے موقع پہ جب لاکھوں لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ اس وقت بھی سچے تھے تو سچائی تعداد سے تو کبھی بھی اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک آدھ مرتد ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو پہلے تو آپ کو مرتد کی تعریف جاننی چاہیے مرتد وہ ہوتا ہے جیسے عربی زبان میں ردا کا لفظ اس کے لیے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مشرق کی طرف جا رہا ہے اور وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر کر مغرب کو جانا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں ارتداد یا ردہ یعنی وہ ایک کو مانتا ہے اور مانتے مانتے اس کا انکار کر دیتا ہے کہتا ہے میں تو نہیں مانتا اس کو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے تو ان کو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا سیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں وہ یہ ہے اہل ردہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کر لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے مانتے انہوں نے ان کا انکار کر دیا اب وہ تمام مسلمان جو جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں جو پہلے مسلمان تھے یا وہ سنی تھے یا شیعہ تھے جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے تھے وہ جب احمدی ہوتے ہیں تو کیا وہ مرتد ہوتے ہیں کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوزب اللہ انکار کرتے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں کیا وہ ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہیں ہرگز نہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں <clears throat> وہ یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس امام مہدی اور مسیح موت کے آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی وہ آ گیا اور ہم نے اس کو مان لیا تو یہ ماننا ہوا کہ مرتد ہونا ہوا مرتد تو اگر کہا جائے تو آپ ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق قرآن کریم میں بتائی گئی واضح علامات کے مطابق آ گیا ہے اور وہ اپنی صداقت کی نشانیاں قرآن سے بتا رہا ہے سنت سے بتا رہا ہے اور ہم ان کی نشانیوں کو قرآن و سنت سے آپ کے سامنے ہر وقت ثابت کرتے ہیں آپ مان کے نہیں دے رہے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا مرتد آپ ہیں ہم نہیں ہیں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق آپ کے ارشاد کے مطابق قرآن کی ہدایت کے مطابق مان لیا تو ہم کہاں مرتد ہوئے تو یہ ایک ڈیفینیشن آپ کی جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ خبریں پہنچتی رہتی ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی جو احمدی ہے وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ حق آ گیا جس کا دل چاہے وہ مانے جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے یا اگر کوئی بندہ احمدیوں میں پیدا ہوا ہے اور ایک وقت میں آ کے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل فضول سی چیز ہے نوزب اللہ تو وہ چھوڑ چھوڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو وہ خبریں نہیں پہنچتی کہ ہر سال لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ آج جو حضرت خلیفۃ النسی عید اللہ تعالیٰ بنصیر العزیز نے دوسرے دن کا جو خطاب ارشاد فرمایا اس میں ذون فرمایا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا لیکن آپ نے وہ نہیں سنا اور وہ کیا تھا چھ لاکھ نو ہزار افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال میں یعنی جولائی دو ہزار سولہ سے لے کر یا اگست دو ہزار سولہ سے لے کر جولائی دو ہزار سترہ تک چھ لاکھ نو ہزار افراد جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے اور آپ کہتے ہیں جی آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں آپ کو خبریں لاکھوں کی تو نہیں ملتی ہوں گی نا آپ کو خبریں تو چند افراد کی ملتی ہیں اور وہ پورے سال میں بھی چند ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دیکھیں کیسے خدا نے صداقت ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو فرمیا تد دامن کو مندی نہیں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک جماعت دے گا ایک قوم دے گا تو اب دیکھیں کہ اگر چند افراد مرتد ہوتے ہیں اور وہ مرتد ہوتے ہیں وہ مسیم عدیہ السلاۃ والسلام کو مانتے مانتے ایک دن کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ ہوتا ہے ارتداد جیسے میں نے کیا ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے مانتے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ نوزب اللہ وہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا تھا اس کو بھی مان لیا ہم نے انہوں نے کہا تھا امام مہدی آئے گا ہم نے کہا آئے گا انہوں نے کہا یہ نشانی ہوگی قرآن میں یہ لکھی ہے عادیث میں یہ لکھی ہم نے دیکھا اور ہم نے مان لیا یہ کہاں سے ارتداد آ گیا الٹی بالکل ڈیفینیشن ہے آپ کی تو آپ کو اگر چند افراد کے مرتد ہونے کی اطلاع ملتی بھی ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ نہیں ہوتی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر چند جاتے ہیں تو قرآن کے وعدے کے مطابق لاکھوں آتے بھی تو ہیں نا وہ نہیں آپ نے کبھی سنا آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارا ہماری ویب سائٹ ہے M T A dot T V اس کے اوپر بلکہ اب تو یوٹیوب پہ بھی آ جائے گا ایک دو دن میں تو حضور کا آج کا جو خطاب ہے سیٹرڈے کا وہ سنیے پھر آپ کو پتہ لگے گا پچھلے سالوں میں بھی پچھلے سال بھی پانچ لاکھ سم تھنگ تھے تو ہر سال لاکھوں افراد جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال کینیڈا میں بھی بہت سے لوگوں کو جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے نالائق آدمی کے ذریعے اس سال میں سولہ افراد کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق بخشی ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ کے فضل سے جتنے بھی ہمارے مشنیز ہیں اس میں جو میرا نمبر ہے وہ سب سے لیڈ کر رہا ہے خود یہ خدا کا فضل اور احسان ہے میری کوئی اس میں چلاکی نہیں ہے کوئی میری عقل اور دانائی نہیں ہے سب خدا کا فضل ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں لوگ روز بروز شامل ہوتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا کسی جگہ پہ سورج ایسا طلوع نہیں ہوتا جہاں کوئی نہ کوئی بندہ اس میں شامل نہ ہو رہا ہو جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج محترم انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ہمارے ایک ساتھی سیاٹل واشنگٹن سے ہیں ظہیر صاحب ان کی کال جی. لیتے ہیں جی ظہیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کال میں نے اس لیے کی کہ میں آپ سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی ایک رائٹنگ شیئر کرنی چاہتا ہوں اس رائٹنگ کو پڑھ کے مجھے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے جی، اور جی۔ اس کے مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک کالر نے بہت بڑی بہت بڑا گنا کیا تھا یہ بات کہہ کے کہ اگر خدا شیطان کو نہیں مار سکا تو وہ احمدیت کو کیسے ختم کر سکتا ہے جی۔ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کے جو کالرز ہیں ان کو کنڈر گارڈن کا بھی علم نہیں ہے اور وہ پی ایچ ڈی لیول کے بندے کو چیلنج کرتے ہیں ذرا ان کی رائٹنگ سنیں زیر صاحب آپ ذرا مائکرو فون کے قریب ہو جائیں اور ایک منٹ کا دورانیہ آپ کا ٹوٹل جی، جی، میں میں پڑھتا ہوں جی ایک سو سترہ نمبر صفحہ اسلامی اصول کی فلاسفی وہ لکھتے ہیں یعنی تم بتلاؤ کہ بہش کے باغ اچھے ہیں یا زوکوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے یعنی تکبر اور خودبینی سے پیدا ہوتا ہے یہی دوزخ کی جڑ ہے اس کا شگوفہ ایسا ہے کہ جیسے شیطان کا سر شیطان کے معنی ہے ہلاک ہونے والا یہ لفظ سیاد سے نکلا ہے بس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے اور پھر فرمایا کہ زوکوں کا کا درخت ان کھانا ہے جو گناہ کو اختیار کرتے ہیں اس لیے میں نے مینشن کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی مسلمانوں نے شیطان کو خدا سے زیادہ طاقت دی ہوئی ہے استغفار کرنی چاہیے انہیں جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی، آپ کا آپ نے سیاٹل سے فون کیا سیاٹل واشنگٹن سے ای میل کا سوال پیش کروں جی،, جی جی ای میل کا سوال ہے یہ سوال آیا ہے طلحہ صاحب کی طرف سے ہے طلحہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام پچھلے تین ماہ سے سن رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ راہ ہدا اور آپ کے جو آڈیو ویڈیو سیشنز ہیں انصر رضا صاحب کے اور اسی طرح دوسرے اور علماء کے جو یوٹیوب پہ ہیں ان کو بھی خطبات بھی باقاعدگی سے دیکھنے شروع کیے ہیں انہوں نے خلیفۃ المسیر رحم عید اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ کئی غلط فہمیاں جو احمدی مسلمانوں کے متعلق تھیں وہ صاف ہو گئی میں ترجمہ عرض کروں جی، الحمد للہ سوال انہوں نے پوچھا ہے اور آپ کا نام لے کے پوچھا ہے کہ انصر صاحب یہ بتائیں کہ احمدی لفظ قادیانی کیوں استعمال کرتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کے نام کے ساتھ کیونکہ وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تو وہ صرف احمد علیہ السلام کیوں نہیں کہتے کیونکہ قادیانی جو ہے وہ نہ تو کوئی ذات ہے نہ کوئی مذہب ہے غیر یہ پرانی ای میل ہے پرانی ہے اچھا ہاں آپ نے مجھے بھیجی تھی اور میں نے ان کو جواب دے دیا آپ نے کہ قادیانی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ خود انہوں نے لکھا ہے قادیانی اور قادیان کا رہنے والا جو ہے وہ قادیانی ہوتا ہے تو صرف حضور ہی قادیانی نہیں ہے بلکہ جتنے بھی وہاں پہ رہتے ہیں مسلمان بھی یا ہندو سکھ بھی وہ چونکہ قادیان میں رہتے ہیں اس لیے وہ قادیانی کہلا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں مذہب کی روح سے تمسخر کے طور پر قادیانی کہتے ہیں جیسے مسلمانوں کو سابی کہتے تھے جو اہل مکہ ہیں تو یہ جو ہمیں قادیانی کہتے ہیں وہ اپنے ان جو روحانی ابا اجداد ہیں ان کے کفار ان کی سنت پوری کرتے ہیں ٹھیک اور حضرت مسیم عدیہ السلام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ جو غلام احمد قادیانی نام ہے اس کے جو اعداد ہیں وہ پورے تیرہ سو ہیں اور پھر خدا نے بتایا کہ اس وقت پورے قادیان میں تو کیا پوری دنیا میں کسی کا نام غلام احمد قادیانی نہیں ہے تو قادیانی ان کے نام کا ایک ایسا جز ہے جو ان کی آمد کے وقت کو بھی پورا کرتا ہے تو عادات کے لحاظ سے تیرہ سو بنتے ہیں اس کے غلام احمد قادیانی کے نام سے ٹھیک اگلا اگلی ای میل جو ہے یہ مبشر صاحب کی طرف سے ہے اور مبشر صاحب کا لمبا سوال ہے خلاصہ عرض کرتا ہوں پروگرام سنتے ہیں آپ کا اور کہتے ہیں کہ میرا لیکن میری سوچ اس طرف جاتی ہے کہ قرآن کریم کو کے اوپر بنا کر کے گفتگو کرنی چاہیے قرآن کریم میں کسی مہدی یا مسیح کا آنے کا ذکر نہیں اور جو روایات قرآن سے ٹکراتی ہوں ان کے پیچھے دوڑنا گمراہ ہونا ہوتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے حدیث کی طرف تو جانا پڑے گا لیکن ہر فرقہ اپنے طریق سے پڑھتا ہے بخاری میں تو اتحاد بھی نہیں ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف قرآن سے لینا چاہیے فرقہ بندی قرآن کے حساب سے شرک ہے قرآن کریم میں ایمان والوں کو صرف مسلم کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے قرآن کو محفوظ کیا ہے کسی حدیث کی کتب کو نہیں جو خواہ سنیوں کی ہو یا تبلیغیوں کی ہو تو انہوں نے کہا آپ کا اس پہ کیا ہے اچھا ہوتا یہ ہے بشر صاحب کہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس دعوے پہ خود عمل نہیں کرتے جی اب انہوں نے کہا کہ جی قرآن کو فوقی دینی چاہیے تو اگر یہ ہمارا پروگرام سنتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہم تو قرآن کے مطابق ہی بات کرتے ہیں دوسری جو انہوں نے کہا ہے کہ جی قرآن میں تو کسی مہدی اور مسیح کے آنے کا ذکر نہیں ہے جی تو اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو پھر ان کو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر نبی مہدی ہوتا ہے تو دو جگہ پہ خدا نے فرمایا کہ وہ جل نا ہم امتن ان یادونہ بے امرنا مہدی کون ہوتا ہے مہدی جو ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور وہ امام ہوتا ہے اور ہر نبی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اسی لیے خدا نے کہا کہ وہ جلنا ہم ہم نے ان کو انبیاء کا ذکر کیا اور پھر ساتھ یہ کہا کہ ان میں ان کو ہم نے امام مہدی بنائی یعنی ایسے امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے یعنی ہم سے ہدایت پا کر آگے دیتے تھے اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور اس میں یہ فرمایا کہ وہ جلنا من ہم آئمتن متن یہدونہ بے امرنا ہم نے ان کے اندر ایسے امام بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے یعنی ہم سے ہدایت لے کر آگے دیتے تھے ان کی اپنی ہدایت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہادی ہے یعنی ہدایت دینے والا مہدی وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے پھر وہ آگے امام بن کر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اس لیے وہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بخاری کتاب اللباس میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے کہا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جو عورتیں ٹیٹو بنواتی ہیں ان پہ اللہ اللہ نے لانت کی ہے تو ایک خاتون تھی تو وہ اس نے سنا وہ تین دن کے بعد یہ کہتی مجھے تین دن ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے تو کوئی یاد نظر نہیں ہے اس میں اللہ نے ٹیٹو بنوانے والوں پہ لانت کی ہو تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ پڑھی ہوتی آیت کہ یہ رسول جو تم کو دے وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے چونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور انہوں نے لانت ڈال لی ہے اس لیے اللہ نے لانت ڈال لی کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو رسول تم کو دے وہ ماں آتام رسول و فخو ہو وہ ماں نہ حاکمن ہوں فنتا ہو جو دے وہ لے لو جس سے منع کر اسے باز آ جاؤ اب رسول کہہ رہا ہے کہ ٹیٹو نہیں بنوانا اور بنوانے والیوں پہ لانت ڈال لی ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ نے لانت ڈال لی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں جی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے قرآن کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ پتہ نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب شی فرما ہے سامعین آج آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ جو ہے وہ دس بجے تک ہے یعنی تقریباً دس سے بارہ منٹ رہ گئے ہیں امین صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب ابھی جو آپ نے عائد پڑھی وہ جالنا میں خود آپ نے ترجمہ بھی کیا ریکارڈنگ موجود ہے کہ اللہ اپنے آخری کلام میں اپنے آخری نبی سے کہتا تھا کہ مجھ سے ہدایت لے کے دیتے تھے دیتے رہیں گے نہیں کہا اللہ نے تو یہ آپ پلیز جو بات کرتے ہیں پھر دوسرا آپ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تعداد سے صداقت کا پتہ نہیں چلتا بڑھ چڑھ کر بتا رہے ہیں کہ پچاس ہزار چھ لاکھ بہرحال یہ آپ کی اپنی منطق ہے اور دوسرا میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے پر جھوٹ نہیں موجود ہے آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں مرزا غلام قادیانی کی رسالت حدیث قرآن میں کہیں نہیں ہے آپ کے صرف دعوے ہیں دلیل ہو تو مجھے بتاؤ بڑی مہربانی ہوگی جی شکریہ امین صاحب آپ کا یہ تو وہ کریں گے ریکارڈنگ موجود ہے تو ہم نے جو حضرت مسیح محدود اللہ صلاح وسلام کی صداقت قرآن سے ثابت کی ہے اس کی بھی ریکارڈنگس موجود ہیں ایک ریکارڈنگ نہیں ہے بے شمار پروگراموں میں ریکارڈنگس موجود ہیں اور ہم بتا چکے ہیں ہمارے جو سامعین دوسرے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں لیکن اب آپ نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا بات یہ ہے کہ میں نے اب تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تعداد صداقت کا معیار نہیں ہے آپ نے کہا کہ چار سے پانچ ہزار ہوتے ہیں میں نے کہا جی بیس ہزار تو کینیڈا میں ہی تھے اسی طرح یو کے جلسے میں چالیس ہزار اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے لیکن تعداد صداقت کا معیار نہیں ہے یہ میں نے وضاحت کر دی تھی آپ نے کہا کہ جی وہ تو لاکھوں ہوتے ہیں تو میں نے کہا وہ تو تو ہندوستان میں تو کروڑوں ہوتے ہیں جو کمبھ کے میلے میں جاتے ہیں جو وہاں پہ گنگا میں اسنان کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں اس لیے جو یہ تعداد ہے وہ صداقت کا معیار ہرگز نہیں ہے پھر آپ نے کہا کہ جی وہ جو میں نے عادت پڑھی ہے وہ جلناہم آئی مت عنیہ حدونہ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے سابقہ انبیاء کا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بنایا یعنی یہ اصول طے ہو گیا جس سے جو اصول جس کا ہم استمباد کر رہے ہیں جس کا استدلال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہی امامدی ہوتے ہیں اب ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ جو ابراہیم تھے اسماعیل تھے ساگ تھے یعقوب یوسف وغیرہ ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر اگر وہاں پہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے تو پھر آپ ان کو بھی نہ جی. مانیں اس لیے کہ خدا نے وہاں ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو اور اسحاق کو اور یعقوب کو اور یوسف کو ایسے امام بنایا جو ہمارے عمر سے ہدایت دیتے تھے تو یہ تو نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنایا ہم نے اب اس میں تو ذکر نہیں ہے نا تو پھر ان کا بھی انکار کر دیں آپ اس لیے کہ ان کے بعد ہی آئے نا وہ پہلے تو نہیں آئے ان سے ماضی ماضی کی بات ہو رہی نہ کہتے جی, جی۔ ماضی کے انبیاء بیاہ کی بات ہو رہی تو ماضی کے انبیاء بیاہ کی بات ہو رہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات پھر نہیں ہو رہی اس میں اس میں اصل میں یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے اللہ سے امر پا کر ہدایت دیتا ہے وہ اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی لگا اور دوسری آیات جس میں اللہ نے بتایا کہ آگے بھی نبی آئے گا اور اس کی صداقت کا یہ معیار ہوگا اس پہ بھی یہی اصول لگے گا اس لیے آپ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں بس کہتے ہیں جی میں نے سنی ہے بات تو مجھے حسرت ہے کہ کبھی آپ یہ کہ میں نے سنی تو ہے لیکن سمجھی بھی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا مکرم صاحب جب بھی امین صاحب بات کرتے نا کہتے ہیں کہ انصر رضا تم نے جو باتیں کی ہیں نا وہ ساری میں نے سنی ہیں اللہ کرے کسی دن وہ یہ کہیں کہ میں نے سمجھی بھی ہیں یا غور و فکر بھی کیا ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم انصر رضا صاحب تشریف فرما ہے ہمارے پاس وقت ہے ایک مہمان اور ایک سوال اور لینے کا اگر کوئی ساتھی آج کے پروگرام میں اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو آپ کو دعوت four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر اگر آپ ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا number one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A تینوں طریق میں سے جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے ای میل میں ذکر کر دیں یا جو ہمارے ساتھی کنٹرولز میں ہیں ان سے ذکر کر دیں ہم آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ٹیلی فون کال کے لیے اس میں اپنا سوال مکمل کیجیے اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ وہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ آپ فون کر سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ منٹ کے توقف کے ساتھ سامعین آپ کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے گفتگو کا وہ اب آخری چند منٹوں میں ہے اور ہمارے ساتھ اکرام صاحب ہیں ٹرانٹو سے آج کے ہمارے آخری مہمان اکرام صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جناب بہت شکریہ کال دینے کا جی جی بسم اللہ فرمائیے آپ کے ساتھ جو ہے ان کے لیے ہمارا سلامت جی میں ابھی سن رہا تھا آپ لوگوں کا جو ہے مباحثہ جی جی ایک چھوٹی سی چیز یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیے اس چیز کو بحث بنا کے ہم جتنا جو ہے ایک دوسرے کے لیے تکلیف کے الفاظ استعمال کرتے جائیں گے اس سے اور جو ہے تلخیاں اور کبھی بڑھتی جائے گی اور اس معاملے میں جو ہے یعنی کیفیت ابھی یہ ہو گئی ہے جب تک اللہ خود آ کے یا نہ بول دے کہ بھائی ہاں انہوں جو ہے امام تھے یا نہیں تھے یا نبی تھے یا نہیں تھے کوئی اس کا جو ہے انہیں نکلیں گا کیونکہ ہر جگہ اپنی جگہ قائم ہے اور جو ہے اتنا اٹیچ ہے کہ کوئی اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہا اس میں ایک چیز میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کا اہتمام کریے کہ کبھی جو ہے رقط انگیز دعا کریے اللہ سے اللہ ہمیں اس معاملے میں صحیح ہدایت دے اور مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب سے ہدایت طلب کی جائے گی ہم کو اس معاملے میں جو ہے نا ذہن کو کشادہ بھی کرے گا اور ہمارے دلوں کو کھولے گا کیونکہ جب تک اللہ دلوں پہ مہر بند ہے کسی کو سمجھ نہیں آئے گا ہم کتنی کوشش کر لیں کتنی کریں خدا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے جی السلام اللہ جی، اللہ آپ کی بہت محبت بھری باتوں کا اصل مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہمارا کام ہے پیغام دیتے جانا اس لیے آپ یہ کہیں کہ جی آپ جتنا مرضی کہیں وہ لوگ نہیں مانیں گے تو اس سے ہمارا جو فرض ہے نا اس سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے ہمارا کام ہے کہتے جانا اور باقی جس کا جس کا دل چاہتا ہے وہ مان لے جس کا نہیں دل چاہتا وہ نہ مانے لیکن ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ مانتے نہیں ہیں اس لیے ہم نے یہ بات نہیں کرنی ہم تو کرتے جائیں گے اور حضرت مسیح علیہ السلات والسلام کے دور میں جب لوگوں نے انکار کیا رزسٹ کیا مخالفت کی بہت ہی زیادہ تکلیفیں دیں لیکن آپ نے وہ پیغام پہنچانا بند نہیں کیا بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ جو مخالفت ہوتی ہے نا یہ کھاد کا کام دیتی ہے اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون مخالف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے لیکن وہی عمر جو ہیں وہ آج اسلام کا ایک زبردست ستون کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اس طرح بڑے بڑے لوگ تھے اگر انہوں نے خود نہیں مانا تو پھر آگے ان کی اولادوں نے مانا ابو جہل نے کتنی مزاحمت کی خود اکرما نے کتنی مزاحمت کی کہ ادیبیہ کے موقع پہ جب گئے ہیں تو اس نے سارے عرب نے سمجھایا لیکن اس نے کہا میں نے نہیں ان کو آنے دینا عمرہ کرنے کے لیے لیکن آخر وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کو غالباً جنگ یرموک میں شہادت کی بھی سعادت نصیب ہوئی طائف کے میدان میں جب لوگوں نے اتنے پتھر مارے اور پھر بیٹھنے بھی نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں خون جم گیا یعنی وہ اس تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا حال ہوگا کہ زید ابن حارثہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو افراد ہیں وہ پتھر کھا رہے ہیں اگر وہ تھک کے چوٹوں سے مجبور ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹھنے نہیں دیتے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا ہے اور آخر پھر شہر سے باہر آ کر ایک باغ میں بیٹھتے ہیں فرشتہ آگے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں اللہ نے مجھے کہا ہے اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی پس جائے اس کے اندر آپ نے فرمایا نہیں مجھے پوری امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مومن نہیں نکلیں گے لیکن کیا آپ نے پیغام پہنچانا بند کر دیا بالکل نہیں بند کیا کرتے رہے کرتے رہے عہد کے میدان میں آپ کو چوٹیں لگیں اور سب کچھ ہوا حضرت سے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ یاسر اللہ طائف سے زیادہ بھی آپ کے اوپر کبھی سختی کا موقع ہے آپ نے فرمایا عہد میں کہ جب آپ بالکل بے ہوش ہو کر گر گئے لوگوں نے سمجھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں تو کچھ نے ہمت ہار دی کچھ نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ تو انبیاء کے اوپر اور ان کی جماعتوں کے اوپر اس طرح کے جو واقعات ہیں اس طرح کے جو مقامات ہیں وہ آتے رہتے ہیں لیکن اللہ نے یہ کہا کہ آپ پیغام پہنچاتے جاؤ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بالکل درست بات کی ہے کہ لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھنا چاہتے ہیں گویا وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ اللہ بھی خدا کے کہے گا تو شاید مان جائیں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں خدا بھی کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے تاؤلہ شاہ بخاری کا مشہور جملہ ہے اور بھی کئی لوگوں نے مجھے بھی ذاتی طور پہ کہا ہے کہ خدا بھی آ کے آسمان سے کہہ دے کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں پھر ہم تب بھی نہیں مانیں گے مطلب آپ خدا کو نہیں مانتے آپ اللہ کو نہیں مانتے جب اللہ کو نہیں مانتے تو اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے آپ اپنے نفس کے پیروکار ہیں اس لیے اگر آپ قرآن کی طرف توجہ کریں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر توجہ کریں پھر آپ کے پاس سوائے احمدی ہونے کے کوئی چارہ باقی نہیں بچے گا اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا جزاکم اللہ حسن الجزا سامعین اس کے ساتھ ہمارے جو آج اردو کا پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انصر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں تو سب سے پہلے عمیر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جی اور پھر بلال صاحب کا کہ وہ تشریف لائے جی اور وہ بلکہ عمیر صاحب نے تو ایک دو باتیں ایسی بتائیں جو میرے بھی علم میں نہیں تھیں کہ تبلیغی جماعت والے صرف دیوبندیوں کی تبلیغ کرتے ہیں جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو کنورٹ دا کنورٹیڈ اور کوئی انہوں نے باہر جا کے غیر مسلموں کو اب دوسرے ملکوں میں بھی آتے ہیں تو اپنی دیوبندیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں پہ لا رہے ہوتے ہیں کہ آئے بھائی نماز پڑھیں آئے بھائی کلمہ پڑھیں تو یہ آپ نے جو بات میں جو ہے وہ مجھے اتنی کھلی طور پر نہیں پتہ تھی اور پھر جو ان کا ڈسپلن کا ہے اور جو نجاست وغیرہ کا سارا ہے ہمارے ہاں تو حضور جہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے وہاں پہ پوچھا انسپیکشن کے دوران کہ کتنے واش روم ہیں اور کتنے لوگ ہیں اس کے مطابق بتایا کہ یہ تو بہت کم ہے یہ تو زیادہ ہونی چاہیے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اور ہمارے تو بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پہ واش روم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے تو جزاک اللہ شکریہ بہت آپ کا جزاک اللہ آپ کا بھی عمیر صاحب انصر رضا صاحب اور اسی طرح بلال صاحب کنٹرولز پہ انیس احمد صاحب ہیں ان کا شکریہ اور سامعین ان ان گزارشات کے ساتھ جو اردو کا پروگرام ہے اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اب آپ کی خدمت میں اردو ریڈیو احمدیہ کا ہی عربی کا حصہ شروع ہوگا اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد بنگلہ زبان کا ان گزارشات کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیہ نبیلا خدا دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح دوس اینڈ پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ يا بحر فضل المنعم المناني تهوي إليك الزمار بالكيزاني فضل خدا منعم محسن کے بہرے بے کرا گام زن تیری طرف ہے ایک ہجوم O you who are the ocean of God's grace, who is the bestower of favors, exceedingly beneficent, hordes of thirsty people hurry towards you holding their bowls in hand. يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران حسن وحسا کی ہنسی اس مملکت کے آفتاب رخ ہوا روشن کا آپ ہی سے آ جنا desserts as well as the Yeah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو في امم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج يبث كل يوم السبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو أعزائي يمكنكم الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الانترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو www.voiceofislam.ca بدخولي إلى الموقع تلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الموقع بعد البرنامج أو قبل البرنامج أو خلاله كما يمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa.voiceofislam.ca يسرنا أعزائي استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على رقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعيد الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعزائي المستمعين حلقتنا لهذا اليوم استكمال عن سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسرني أن أستقبل ضيفي الأخ ركان المصري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك طبعا كلنا نعلم أن مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين وقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عںا سنتحدث اليوم عن بعض النقاط عن باد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سواء قبل, قبل دعوته فنبدأ نبدأ بالحديث عن هل كان هناك إرهاصات أو شواهد قبل مجيء سيدنا محمد <clears throat> صلى الله عليه وسلم رؤى أو يعني ورافقت قبل مجيئه تفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکید بما ان اللہ سبحانہ وتعالی قال وما ارسلناک الا رحمة للعالمین فمن باب المنطق انه قد ذکر نبأه صلی اللہ علیہ وسلم في كثير من الكتب السابقه وهناك أحداث أيضا قبل مجيئه تدل على مجيئه وبعض الرؤى التي صاحبت ولادته وقبل ولادته من قبل بعض الحكام والملوك في تلك الفترة قبل مجيء رسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد في سفر التثنية إصحاح 18 أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به هذه النبوءة تدل صراحة على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عندما جاء تكلم بكلام لم يكن يعرفه السابقون وهو الذي ادعى أن هذا الكلام هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى واجعل وأجعل كلامي في فمه أي أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الوحي يخرج ينزل من الله سبحانه وتعالى إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم بكلام موحى به وما ينطق عن الهوى وهناك نبوءة أخرى في سفر التثنية أيضا حيث ورد في الإصحاح 33 فقال فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم وفي ترجمة أخرى وجاء معه عشرة آلاف قديس طبعا فاران في مكة والشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقت من مكة فإذا هاتان نبوءتان وردتا في سفر التثنية هناك أيضا ما ذكر في سيرة ابن هشام عن رؤيا لملك اليمن في ذلك الوقت عن ربيعة وهو يقال له ربيعة بن نصر هذه الرؤيا طبعا كتبت وفي سيرة ابن هشام وقد ذكر فيها أن هذا الملك قد رأى رؤيا هالته فطلب من أراد أن يعرف فحواها فقال له الرعية يعني أخبروني فقال له قال له رعية يعني أخبرنا عنها فنخبرك عن تأويلها فقال لهم لن أخبركم عنها لأنني إذا أخبرتكم عنها فلن تعرفوها بمعنى فلن يعرف معناها إلا الذي يعرفها ورواية ثم قال له إذن هناك شخصان هما سطيح وشق يعرفان في هذه الأمور فأشار أشاروا إليه بأن يعني يخبرهما فقال النص إنه ليس أحد أعلم منهما في فهما يخبران بما سأل عنهم فقال جاءوا بسطيح أولا وقال له أخبرني عن رؤيا رأيتها فقال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة فقال له الملك ما أخطأت منها شيئا يا سطيح فما عندك في تأويلها فقال أحلف بما بين الحرثين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش فلتملكن ما بين أبينا إلى جرش فقال له الملك آه وأبيك يا سطيح إن, إن هذا لغائط موجع فمتى هو كائن قال في أفي زمان هذا أم بعده قال لا بل بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين قال أفيدوم ذلك ملكهم أم ينقطع قال لا بل ينقطع لبضع وسبعين وسبع من السنين ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين قال ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم قال يريه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن فلا يتركن أحد منهم باليمن قال أفيدوم ذلك من سلطان أم ينقطع قال لا بل ينقطع ومن يقطعه قال نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال ومن هذا النبي قال رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن نضر يكون الملك في, قوم الملك في قومه إلى آخر ذهر باختصار آآ آآ يعني نبوءات كثيرة أيضا ذكر نفس ذكرت نفس النبوءة في أكثر من مكان فأردت هنا أن أختصر ورد في التثنية وما ورد في سيرة ابن هشام هناك ذكرت بعض الأحداث التي رافقت أو التي رافقت الرسول صلى الله عليه وسلم فجده عبد المطلب آه عندما هم بنو هاشم كانوا مسؤولون عن السقايه في الكعبه ف فوليت السقايه لعبد المطلب ف كانوا في بحث عن ماء من اجل السقايه ويسمى ماء زمزم في ذلك الوقت فنذر نذرا ان الله سبحانه وتعالى لو أعطاه عشرة أولاد وأصبحوا في حالة الشباب في عمره فإنه سوف يضحي بواحد منهم ف عندما وجدوا الماء وكبر الله سبحانه وتعالى رزقه عشرة أولاد فأراد أن يضحي ويفي بنذره فقالوا لا أجمع الحكماء يعني لماذا تضحي بولدك فلتضحي بإبل بعض الإبل فهنا يعني قبل عبد المطلب و وكان يعني كان يرمون في القرعة بين الإبل وبين الأولاد فكانت دائما القرعة تأتي على عبد الله وكرروها هذه عشر مرات في المرة الحادية عشرة وقعت القرعة على الإبل وهنا ضحى عبد المطلب بمئة جمل بدل عبد عبد الله يعني والد الرسول صلى الله عليه وسلم أذكر هذه هذه الحادثة لأن الله سبحانه وتعالى كان له حكمة في ذلك في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم نعم بارك الله فيك يعني لو <clears throat> لو لم يكن هناك بديل الإبل لا لا لما ولد خير الكائنات صلى نعم الله عليه أكيد وسلم. آه هل يعني ما هي تذكر لنا لو تذكر لنا بعض الحوادث التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني داعية سلام نحن نعلم أن يعني في في ديننا وهذا يعني ما تتوجه به الجماعة الإسلامية الأحمدية في كل مناسباتها أنها تذكر أنه لابد من خلق التسامح واحترام مشاعر الآخرين في كل البلاد ولا بد من إقامة الأمن في في العالم ونحن يعني كجماعة إسلامية أحمدية نحترم كبار وصلحاء الأديان الذين هم يؤمنون الناس الذين يؤمنون بهم بأنهم قد بعثهم الله سبحانه وتعالى ف كما قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بدأت الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمثابة رحمة للعالمين وداعية سلام حقيقة للعالم فهل لك أخي أن تبين لنا بعض هذه الحوادث؟ نعم نذكر هنا يعني بالمناسبة اليوم البارحة بدأت الجلسة السنوية في بريطانيا تمتد لثلاثة أيام وكان شعارها والله يدعو إلى دار السلم يعني منبع هذه التعليم القرآن الكريم ومن جاء بهذه التعليم هو محمد صلى الله عليه وسلم يعني ودأب الجماعة دائما والخليفة نصر الله في كل خطاباته مؤتمراته الآن يعني سنويا هناك مؤتمرات للسلام حول التعليمات الحقيقية للإسلام فيما يخص الجهاد والحروب يعني لتنزيه الإسلام عما لصق به من جراء تصرفات وبعض الجماعات الدينية المتشددة هناك حادث يعني معروف في التاريخ ولكن نذكره لي من أجل إنعاش الذاكرة يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الجزيرة العربية في حالة دائما قتال ونهب وسلب وغارات وسفك دماء وقطع آذان وأنوف فكانوا يعني عندما يهجمون على على بعضهم البعض يعني يمارسون أبشع أنواع القتل والجرائم فبعد التعب الشديد من هذه الصراعات قرروا أن يعقدوا حلفا من أجل يعني نصرة المظلوم والدفاع عن بعضهم البعض وكل كل ما يتعلق في رغبة إحلال السلام يعني يقف هذه الحروب فعندما أعلنوا هذا الحلف وسمي حلف الفضول فالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون تردد كان هو من يعني ساهم وانضم إلى هذا الحلف رغبة منه لأنه عرف ما قيمة هذه طبعا هذا كان قبل الدعوة ما قيمة هذه المعاهدة أو هذا الحلف يعني لكي يردوا الحقوق لأصحابها وكان من شروطهم وإن لم يقدروا على ذلك فسوف يعوض المغدور من أموالهم يجمع الأموال ولكن عندما أن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة آآ آآ هم لم يلتزموا بكثير من الشروط ف وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو أبو جهل معروف ف فجاء جاء جاء إعرابي جاء إعرابي من يبدو لدينا اتصال الأخ بكر السلام عليكم رافع زنداقي معك رافع السلام عليكم كيف حالك أخي رافع الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك جزاكم الله خير جزاء على الموضوع الذي تتكلمون فيه فهل لي في سؤال تفضل كيف كانت حالة العرب السلمية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سواء في العرب أو سواء في خارج العرب هل كان هناك سلام حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أم كانت الأمور في فوضى فبعث محمد صلى الله عليه وسلم كسلام لهذه الفوضى بارك الله فيك هل من سؤال آخر أم هذا فقط جزاكم الله شكرا بارك الله فيك يعني السؤال يقول الأخ رافع كيف كانت حالة العرب قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان هناك سلم وهل كان هناك سلام بين الناس و نعم آه هذا ما نتكلم به يعني آه تحدثنا في الحلقة الماضية عن حالة شبه الجزيرة العربية آه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل هل كان هناك حاجة لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم باختصار آه <clears throat> لن نعيد ما قلناه ولكن كانت الحالة شبه الجزيرة العربية في حالة صراعات دموية دائما فكانت القبائل تغير على بعضها البعض حالات الغزو كانت حالات شائعة جدا وهي الحالة الفوضى النساء لم يكن يعترفن بهن على أنهن لنقل من لهن حقوق فلم يكن لهن حقوق أبدا كان الرجل يتزوج ما شاء ما طاب له من النساء الأمر الآخر كان هناك بسبب هذه الحروب الدموية فكانوا يعني لا يت... لا ابدا لا آه عندما يتحاربون آه يقطعون انوف ال... ال... الاعداء اذا كان هناك اغاره آه يمثلون بالاجساد وياكلون حتى اجزاء منها آه آه الرق والعبيد كان كان الرق منتشرا بشكل كبير ولا ولا لا يوجد حقوق العبيد هذه نقطه مهمه وسنتكلم لاحقا عن حالات مثل تحرير لاعبين مثل زيد و بلال حبشي وصهيب الرومي وكل هؤلاء وكانت كان ما يستخدمنا فقط لإشباع الشهوات المرأة ليس لها مكانة أبدا كانت كما ذكرنا حالة تعدد الزوجات شائعا جدا اذا في هذه الظروف في هذه الظروف الدموية بعث النبي صلى الله عليه وسلم أعود إلى النقطة الأخرى أخي معتز يعني لأن هناك هذه الصراعات الأموية فعندما اتفقت قبائل على حلف الفضول كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أول أوائل الناس الذين انضموا إلى هذا هذا الحلف عندما بعث نبيا جاء رجل أعرابي وكان له دين على أبو جهل فعلى أبي جهل فجاء إلى مكة طبعا أبو جهل لم يعطيه المال فأشاروا عليه الناس أن يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعني هم هنا أرادوا من باب أن يعني أن أبو جهل لن يعطيه المال المال فإذا ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أين سيرد المال لم يتصوروا أبدا ماذا سيفعل محمد صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقص قصته فلم يتردد الرسول صلى الله عليه وسلم لحظة وذهب مباشرة أخذ الرجل وذهب إلى بيت أبي جهل وطرق بابه فخرج أبو جهل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا الرجل عند له عندك مال قال نعم أعطيه المال أخرج المال وأعطاه الرجل بدون تردد هنا أهل مكة ماذا قالوا يعني أبو جهل أنت تدعون إلى محاربة رسول صلى الله عليه وسلم وعندما يأتيك تعطيه المال فكيف يعني يصبح ذلك فقال لهم بما معناه يعني القصة معروفة بأنه لو رأيتم ما رأيت لفعلتم ما فعلت وثم يقول لهم رأيت جملين يعني آه إن لم أعطيه المال سيهجمان علي هل حقيقة هذه رؤية أو آه كشف وإلى أو أي شيء ولكن آه حقيقة هذا ما حصل وهذه هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني باختصار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعاة السلام وكان من نصرة المظلومين وكان إذا كان هناك أي حق يراد إرجاعه فكان لا يتردد أبدا في إرجاع الحقوق والدفاع عنها بارك الله فيك طبعا كما قلت قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين أي قال الله سبحانه وتعالى أن قل لي للناس قل لمن يعبدون الله سبحانه وتعالى أن عبادتي ومعاملتي الحسنة مع الناس وتضحياته وحياته الذاتية كلها وموته كلها لله سبحانه وتعالى لذلك كان له هذا الموقف المشرف مع هذا الشخص الذي لجأ إليه ولم يأبه بأي نتائج يمكن أن تحصل أعزائي المشاهدين قد انتهى وقت البرنامج لهذا اليوم أشكر ضيفي كان لأهمكم معتز القزق من البرنامج الأحمدي الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام على أمل لقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء تمی بول ستارکر ترف ہوئی پر آشی آچھے بھائی ای تو مہدی آشی آچھے حسیہ شنے کی تحسنا ای تو آخری زمانہ آخری زمانہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بھاشا بھاشی شروتا بھائی اور بنیرا اسلام پنرجیبن اور پنرجاگر پنرجاگر انوشان وئس اف اسلام بنلا آپ ساگت جانا چاہیے ہمیں سائفل اسلام ہمیں یہ انوشانے آمدیہ مسلم جامات ستیہ نہیں ہم سب سمے آلوچنا کرمدیہ مسلم جامات ہچےشت امام محادی اور مسیم محمود علیہ السلام کرتک ایک جامات جا اسلام پنجیبن اور پنرجاگر کارج بشبی آروا آپس اف اسلام بنلا سنچھ G T A F M ایکش دشمک سات اور سراسر انٹرنیٹے وس اف اسلام ڈٹ سیے ٹھکانا کتنی مت اب ہمشن کرن four one six four one six five two two یہ number toll free eight five five four six five two two ہمارے جو بھی انوشانٹی بسارت آلوچنا کرو سی یونائیٹےڈ کینڈمے آمدیہ مسلم جامات کاناڈارتم اینوال کنبینشن ہوئی اینوال کنوینشن کی گرتھ اکان کےچیومینٹ ہوشویاپی دو شیشے جو اسلامیٹیچیو کرنا کرو ہم ان آپ تحید السلام صاحب جناب نظام الحق صاحب آمر الحق صاحب اورشید احمد صاحب السلام علیکم پرتمے ہمیں جناب تحید السلام صاحب کے یہ ایکتم سالانہ جلسا یوکے تے ہو گت کی سمندے کچھ بولتے اندھ کر ساراشے آمدیا مسلم جامات كیندھا جلسار آئزن كے تھا ایم ہوٹے كینڈم انگلینڈ لنڈن شہر ادورے جانا آش جلسا كو گان بازنا پرتھو ملا یا رن تماشار متا نئے آمدیا مسلم جامات سملن جسرت تین دن یہ جامات سدس سنتر جن ایکت ہو مولان دلوچنا شناریہ مسلم جاماتا حضرت امام محدود آل اسلام جلس گروت سمبندے بولیں جت دور سمبو سادہ مت چیٹا بندو دیر کے اللہ خاترے تربیتی کتا شنار ادے دامل ہاردارت تاریخے جلشے آسا اچھ یہ جلسہ ایمن سب مولانت اور مارفتر کتا سنانا ہے جمان یقین اور مارفت کے بڑھانے آشک تا یہ سب بند دعا کرنجک سہکارے دعا کر سب چی بڑھا لو آللہ تعالی دربار چیشا کرچے ٹین نین ادھر نیچ باندا ہسے قبول کرجے پوتر پریبرتن سا کر ایک سامکارا یہ لوگ کرتی بچر جیسے نتن نتن بھائی جاما سامل ہودارت تاریخ ایسے تریک تر مک دیکھے نبین پریچت ہوں ارف پرسپر ساتھ بات بندتی ہوا بھی پیتے تھے آدھات جلشے اور روحانی لبھ ہے جا ندارت پرش ہوتے تھا امام آتے بیکیات خرچ اتیاد کر سامر رکھے سی جانے اوشی آسے انشیا جارا آسین تر تر دے یہ پریکیلش سامل ہزار جن سفر بڑی آللہ تعالی تر ساتھی ہن ترک پورس دان کرن ترتی دیا کر تعریگ کے دور کر تعرین سہج کرن پور گا تر اللہ نجاد سنگی کر دن جانے فضل رحم ریچے ایسے بلا بانچن جو یہ مہرت آمدیا مسلم جامات بارش جلسہ ہومدیا مسلم جامات پچم خلیفا حضرت مرجا ماسرحمد اللہ سہایہ کرن وہ یہ جلس آنرجات پرنت ہوشانے دیشن آہکے یہ جلس تھے نہسل ٹلویشن آمدیر کلے جلسر دیکھتے پڑی اچھا یوٹیوب یہ جلسر سراسری دیکھا جائے منالی ہمارا جلسہ دیکھے ہارف دین دھواد جناب تہید السلام صاحب سدی منڈل ستری منڈل ہمشن کرنبر four one six four one zero six five two two ایم کرن بنلا ایٹ جی میل ڈٹ کم یہ میل ایڈریس اکن جنابر حق صاحب ہمارش حضرت امام محدود یہ آمدیا مسلم جامات پر اٹھارہ شو ان سال تیئیسے مارچ کن تین یہ جامات گھٹن کر کے مانا گرت اپنی قورن اور ہادیر حضرت مسلام آلوکے بولیں السلام علیکم اللہ رسول محمد مستفا صلاح اللّام بہو بوشت باعث جا ہاد مدد سنکلت آتا سوسپشٹے برنت آخر زمانہ سارا پریتھ جہاں اشانتی بھر جائے کسے بھرے جا بس کر مسلم جاتی جہاں دل دل دلے بھیبک ہو جائے کس تک بسلمان ہمیںنبی ایک سہایو کرکبر دو بارہ نمبر آت پنجہ آت گلو آپ نے جمع بلا آپ سورج کے آبت کرکترازی نشپرب ہو جن پرت سمو کے چالت کرس مسر گربوت اٹنی گلو بیکارک جہاں بن جنوکے جہاں ندیسموہ کے شکیے دیا جہاں بھی لوکے ایکت کر سماد بالکا سمندے ججا کرپراد ہتھیا کرا بکے بستر جن آکاشن آبرن تب تخمام آبرباب ایکست پڑھیں آئیڈیا دل لکھنگ جدیو یہ گلار بےپارے بہتارے مت برد ریس تب سامگے بچنا کر لی تک بے دیکھ لگ لو دیکھا جائے جو یہ سمست آگبر یہ آیا گلش باعی گلے حضرت امام محدود آلہ اسلام جگے پورن ہارش جسٹ بیکار ہار ایک کتا آپ دیکھیں تو یہ کا چوکھے آگل دے دیکھائی درکار ہے آپ نے ہمار کتا بھی نہ دیشے گیا دیکھے آستے پین جو اٹھ سے مانسر اکے لگے ن شدو زبائی خاڑار کارے لگے کچھ یہ باہن ہسے بہار کرن مٹر گاڑی انس ٹرانسپورٹ ہے جلا آکاشر آبرن تا آکاشن آبرن تعلیم آکاشمپ مانشرے جو اجانا چل اجانج ایک پدا سیل ایک آبرن چل سی آبرنٹے گا آج کل ہم آکاشن جوسمت ووہار مدد ریڈیو ٹالیوشن ٹالیفون انٹرنیٹ یہ سمسار کراش سمپرکت ٹیکنالجر ویوہار اکانے اور مدد بلا جن ایک ساگر کے آکٹ ساگر بھی چالانا ہو تو یہ ہمین اور پیناما کینالی دیکھتے پاس سوئز کینل میں بھومد ساگر اور لوہیت ساگر کے ایک ساتھ کراناما کینلر مدمے آٹلانٹک مہا ساگر اور پیسک مہاساگر کے ایک ساتھ کرن شرفر بوشت باع جا امام محدیر جگہ پورا ہار کتاب آپ نے جدی سمجھ دیکھیں تھی یہ مرزا گلا محمد اللہ آبرباب موٹام آگے پہ اندے ویسے جنیا آدھاتا پرسار لوگ کر مدر بھا پرچار ہو پورشر سنکھا کم ہو استلوکر سنکھا بدھ پہ پنیہ کارج کم جانشر من کنتھا جگڑا بداد بدھ پہ مارام کاٹکاٹی بس مدد ایماندار اباب ہو بھوکمپ بہی بسمپد بدھ پائے بڑ بڑٹالکا نما کر مانس گوربر انوب کر سکارچلن دل سردار فاسیکل تر نتا باد گائکا نار پردھان کٹنی بیکار اوہے چڑھے مانچ دور دیشے جاتا کر آپ ایک ہاں ار مدد یہ کٹا آپ لکھنس پر آپ جدیپ ایک لکن چاردی جو مدر ویوہار بادن گانے مدد مہیل میرے پدچارنا سب چیز بہی اور سب چیز آکرشن بٹے تو یہ کوشش رکھے نا ایک چنتا کر لیسم بوجھا جائے جو پریکٹر پورنہ آخر جمانار لکھن ہسے بلا چلو یہ رحسل کر محمد مستفا صحلام جو مانسے جہاں سامگرکے دور تک یہپدی ادھار تعالی ایکوستا کرضرت امام محدود کے پٹھا بولتے جمن مانشر ایم اوپر ایمن آسلام نام اور قرآن ماتر اکر گلو ابشٹ تھے تعداد مسجد گل باہ آڑمپ ہدایت شن آلگن آکاشنست سکول سیشٹ جیبر مدد نکشتم جیب ہو تر مدد ہوتے فیتنا فاسد اٹھے اور تر مدے پوہا فرے جا ریفلیکشن جمع کی دیکھتی কিন্তু আমরা যতটুকু জানি যে রসুল্লাহ ইসলামের পরে আর কোনো নবী আসবে না কিন্তু আপনারা ওনাকে নবী মানেন তো উনি কিভাবে নবী হলেন যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম যদি শেষ নবী হয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে নবী হলেন এটা আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে আপনি লাইনেই থাকুন আপনি আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে থাকুন আমরা আপনার প্রশ্ন উত্তর দিব আমি জনাব নিজামুল হক সাহেবকে এ সম্বন্ধে কিছু বলার অনুরোধ করছি گولام محمد قادیانی جا کے ہمسم اللہ ہسے مانچی ہمیں مانی نہیں یہ اللہ رسول بول آللہ ہم مانی کارن عیساسلام مسانبر مسائد ایک جن مسجد اور گولام محمد اف قادیان قدیان گولام محمد صاحب محمدی مسیق تو گلام محمد صاحب کھو نجے کے ستندر نبی ہسے دای کر انی محمد صلی اللہ علیہ السلامتی نبی ہسے جو ہادیے آپ سے قورنہ انگیت آپ سے رسول کرنس اللہ گے ہسپے انیم ٹائم دای کر دنیا دنیا جسمستن سروپ جب پرکاشت ہوتا ہے تخلی دس ہسے ان شرعتاری نبی نن کار پریتن نبی پورن نبی آس چلین مسائل اسلام شرحت نہیں آس محمد مستفا صلی اللہ علیہ السلام شرعت نہیں آسلین کچھ گولام محمد صاحب جا کے مسیح ہوں مانی سے ضلع نبی اتبا امتی نبی ان شرداری نبی نن ان پورناگ نبی اند مستفا صلی اللہ علیہ السلام گولام تو سی دشکنگ دنیا جا جی قرآن شرفر مدد ایمن شبد نہیں قورن شرفر ٹیکسٹر مدد جیٹار مانے ہل شیش نبی قورن شرف آپ سے خاتمین خاتمین عربی بھاشا انوجائ شیش نبی نئے اور صحیح حادی مدد رسول گریم صلی اللہ جمع مسلم شریفر حادی مدد انبی اللہ عیسا آسبین نبی اللہ عیسا آسبین چار بار ایک سینگل ہادیسر مدد چار بار آگمنس تب یہ جانار ہل جو نبی دور نبی جا نتن شرحت نہیں آسبین آسین جوم حضرت مسا اللہ حضرت محمد صلی اللہ حضرت نو اللہ شرعتر نبی چلین کنٹ ریکڈر جو جمپے پا جائے سیٹ ہل تین جن اور باقی جو لکھ نبر مدد چلین تاشی چلین شرعت بھیہ نبی ترا کی بھابر درم نجرا پالن کرتیں اور پرچار کرتین پورت نبیر شرعت نہیں چرچا کرتیں اور پرچار کرتین اتب اردو سوسپشٹ ہل جو نبی دو نت سا دھین شرحتینکٹ پرکار ہو لو شرعت ادھینست نبی تو محمد صلی اللہ سرکم فون کرمبر four six four six five two two toll free five four six five two two آپ اب اسلام بنلا سنچھ وہ پرش پبرن ریفرنس ہما فاتحے ہما کرنا سیرا السطم سراط اللہ جینا تلے ہم سرل سد پہچالت کر تعری پہ جا پورس اب پورک پرابا کنشر آگا سورا نسر ستر آیا بلا آپ بیکی آلہ اور رسول انگت کر ارے تعداد اتر بتر آلہ پورس دان کربیق شہید اور سالحر اور بہت آپ نبی آپ مدد نبی آستے تو یہ بارے میں بکارا آپ کے بول بوشتے اور فون لین محمد بکتا اللہ رسلام شریرداری شبدہ پائل شرعرداری شیش بولتے خاتا مانتے شیش نہ اللہ یہ قرآن شرف ٹا نبی نازل ہوئی رسول آتایا مائیوتے اللہ اور رسولا اتب بوشیہ شو نبی نئے کہ ہوتے چائے کہ شہید ہوتے چائے کہ سدک ہوتے چائے تاکہ اوشی یہ دو مانے اللہ تعالی آتیات کرمد مستفا صلی اللہ آتیات کراش اوش محمد صلاحمہ انسرن جہاں آپ نے کر محمد صلاح السلام شرحتر بھی آپ کے یہ پورس اور شیشت اسپیشلٹی ہل قرآن شرفے اللہ تعالیٰ بولتے آلام آکم الکم دین آکم آتے شرعت کے اللہ تعالیپتا دان کرتے جنسٹرپت ہے یہ کمپلیٹ یہ چیئج کرنا نوی آستے پہ جو قرآن شرفر آؤ ات ڈن خانک آدمی سورا آرفر مدد آپ نے دیکھیں سورا آرفر تھارٹی سکس اللہ تعالی بیا بن آدما مین کما کم آتی اللہ تعالی بولیںدم تمے رسول سب سمے آستے تھے کنٹو اللہ تعالیٰ یہ سورا نسار مدد ایک شرط آرپ کروار رسلا دو پورن کرتے تک سے نوی ہوتے پد ہوتے پہ شہید ہوتے پہ سالہ ہوتے پڑے اور جدی نہ کنوائ ہوتے پا ستر میشن شبد کتنا شیش نہیں ہو تو آپ رسول شروع شیشن شروع شیش دو آپ کرتے ہیں ہمر کردے جامات سوار شت شت بچر آگے مسلمان مدد جا پرسمر تم بیک جومن حضرت مہیدین آبد اللہ عربی آپ نے ات بس دور جا درکار نہیں بارت دل مہاد دیہلبی صاحب سوسپشٹے گوشنا کروت دو ایک شر نبی اور لت بند حضرت السلام جین تین حضرت محمد صلی المانڈ دیا گیس مسلمان جاتی کے تردی ادتی جہاں تمام تر سنان پہ تر ہاتھ بیات کرو برفرپر ہاماگڑی دے جا خلیفا آل محدی اتبر اللہ تعالی خلیفا امام ماہدی آمرہ تر آگمنار سنا مات کر جمانار امام ہاتھ بیات نہ تیگ کراتے جہیلیات مرتبہ ہمیں اکثر راشید احمد صاحب کے نانوال کنوینشن جو اچیومنٹ سامان کرچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے پریو حضور خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز وبرکاتہ انتی گت মাঝখানে ওটার একটি বিবৃতি দিতে গিয়ে বলছেন چار لوٹی لوکر نتن کر ند آگی شنی ایک ہیلام اپنا ان شی السلام علیکم رحمۃ اللہ تو آخر جامد